السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا لیکچر الیون مجاہد عشائی آج کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر شروع کیا تھا انوینٹریز کا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی انوینٹریز میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کی ویلویشن انوینٹری کی کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی جو اسٹینڈرڈ اصول ہے انوینٹری کو بیلنس شیٹ میں دکھانے کا وہ یہ ہے کہ it should be shown at the lower of cost and net realisable value اور پھر ہم نے نیٹ ریئلائزبل ویلو کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے اور وہ کیسے کاسٹ سے فرق ہو سکتی ہے جو چار میتھڈس ہم نے ویلویشن کے آپ کو بتائے تھے اس میں فائفو تھا یعنی first in first out LIFO یعنی last in first out weighted average method اور اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائڈ کاسٹ کا میتھڈ اس کے بعد ہم نے آئی ایس نمبر دو کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بینچ مارک ٹریٹمنٹ ویلویشن کے لیے جو ہے انوینٹری کا وہ یا فائفو ہے یا ویٹڈ ایوریج میتھڈ ہے لیکن ایک آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ جو الاؤڈ ہے وہ ہے لائفوں کا تو یہ تمام گفتگو جو ہے یہ ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھی آئیے اب آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور ریکیپ کرتے چلتے ہیں کہ جو ہم نے باتیں پچھلی مرتبہ کی ایک دفعہ پھر سے ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں first first in first out last in first out specific identification of cost اور ویٹڈ ایوریج ابھی میں آپ کو ان کا ذکر کر چکا ہوں اور پھر اس کی بات ہوئی کہ جی benchmark treatment I S two کے حوالے سے جو ریکمینڈیڈ ہے وہ cost of inventories should be valued I the using the first and first out method اور دا ویٹڈ ایوریج میتھڈ اور الاؤڈ آلٹرنیٹو میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی they may be measured at LIFO یا یوزنگ دی لائفو میتھڈ اب lower and of cost and net realisable value کا جو ایشو ہے اس کو ہم مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں آپ کے پاس کسی چیز کا اسٹاک پڑا ہوا ہے وہ آپ نے فرض کیجئے سو روپے میں خریدا تھا کسی بھی وجہ سے بارش کی وجہ سے پڑے پڑے رہنے کی وجہ سے وہ اسٹاک جو ہے وہ اگر کسی صورت ڈیمیج ہو گیا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے اور اب وہ ناقابل استعمال ہے یا وہ جس مشین کے لیے یا جس گاڑی میں استعمال ہونا تھا وہ گاڑی اب بنتی نہیں ہے اور اس یا وہ چیز بن نہیں رہی اس میں اب وہ استعمال نہیں ہو سکتا یا وہ ڈیزائن اتنا پرانا ہو گیا کہ کوئی اس کو خریدتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کیا وہ مال جو آپ نے سو روپے پہ بنایا تھا یا خریدا تھا بیچنے کے لیے کیا اس کا ویلیو آج بھی سو روپیہ ہے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام وجوہات کی بنا پہ جو اس کی سیلنگ پرائس ہے اس سیلنگ پرائس کے اندر چونکہ بہت زیادہ کمی ہوگی اب کوئی لینا نہیں چاہتا لوگ کہتے جی ٹھیک ہے آپ یہ مفت دینا چاہتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں آپ یہ ایک روپے میں دینا چاہتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں سو روپے ہم نہیں دیتے اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ سو روپے کی کاسٹ جس پہ آپ نے وہ مال اکٹھا کیا تھا وہ اسٹاک اکٹھا کیا تھا وہ اسٹاک کی قیمت اب سو روپیہ نہیں ہے بلکہ ایک روپیہ ہے کئی دفعہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ کئی دفعہ اور یہ عام طور پہ چیز ہوتی ہے کہ جی سیمنٹ کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی اب جب سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی یا سریے کی قیمت بڑھ گئی یا اینٹوں کی قیمت بڑھ گئی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی آپ کے گھر بنانے کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی جو مینوفیکچرنگ میں ہے وہ اس پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اس کی جو کمپوننٹس ہیں اس چیز کے جو پارٹس ہیں ان کی قیمت میں تیزی آ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور وہ پروڈکٹ کمپلیٹ صورت میں ایک بہت زیادہ کاسٹ پہ ہوتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی کیا وہ کاسٹ ریکور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اس قیمت پہ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جو کچھ تھا اس میں جو آپ نے پارٹس خریدے تھے اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے وہ کاسٹ کی ریکوری ہی نہ ہو ان تمام صورتوں میں جو آپ کے پاس سٹاکس ہیں ان کو کاسٹ سے رائٹ ڈاؤن کیا جانا پڑتا ہے یعنی کاسٹ سے کم کر کے جو قیمت ان کی مارکیٹ میں مل رہی ہے اس پہ جو ہے وہ شو کرنا پڑتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں اس کی قیمت آپ نے مال ایسے وقت خریدا جب قیمت بہت کم تھی آپ اس پروڈکٹ کو ایک کاسٹ پہ خریدتے لیکن مارکیٹ میں اس کی جو آفرڈ پرائس ہے سیل پرائس ہے وہ زیادہ ہے آپ اس کو زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ بھی افیکٹ کرے گی اس ویلو کو جس ویلو پہ آپ اس قسم کا اسٹاک اپنے پاس کیری کر رہے ہیں ریئلائزبل ویلو کی ایسٹیمیشن ہر اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کی جاتی ہے اور آئی اے کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ when the circumstances which previously caused the inventories to be written down to net realisable value no longer exist the amount of write down is reversed so that the new carrying amount is the low of cost and net realisable value اس کا کیا مطلب اگر پہلے حالات کچھ ایسے تھے کہ آپ نے نیٹ ریئلائزبل ویلو پہ اپنی انوینٹری کو مارک ڈاؤن کر دیا یا اس کی قیمت کم کر دی تھی اس کا ویلو کم کر دیا تھا لیکن اب اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر وہ کنڈیشنز مارکیٹ میں پریویل نہیں کر رہی بلکہ ان کی قیمت میں جو ہے وہ انکریز آ گئی ہے یا کوئی اور چینج آ گئی ہے تو پھر ہم پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو نیٹ ریئلائزبل ویلو تھا اس کو ریورس کر کے دوبارہ سے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے حوالے سے لوور آف کاسٹ اور نیٹ ریئلائزبل ویلو میں سے جو ہے ویلویشن کی جائے اور اگر وہ نیٹ ریئلائزبل ویلو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اس اسٹاک کا بڑھ گیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر ہم کاسٹ پہ لے کے آئیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ پچھلے پیریڈ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اس کو مارک ڈاؤن کیا تھا کاسٹ سے نیٹ ریئلائزبل ویلو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہم اس کو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کی نیٹ ریئلائزبل ویلو بڑھ گئی ہے لہذا نیٹ ریئلائزبل ویلو نہیں لوور آف کاسٹ پہ ہم اس کو کیونکہ کاسٹ لوور ہو گئی ہے اب کاسٹ کے اوپر اس کو ویلو کریں گے اب جو انوینٹری یا جو سٹورز استعمال کیے جاتے ہیں یا بیچ دیے جاتے ہیں وہی صرف انوینٹریز جو ہیں وہ ایکسپنس کے طور پہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ان کا استعمال ہوا اور وہ پروڈکٹس جو آپ بنائے ہیں یا آپ نے بیچے ہیں جس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں بیچے اسی پیریڈ میں اس کا ایکسپنس جو ہے وہ چارج آف ہوگا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے آج کچھ مال خریدا اور آج خرید کے آپ نے اس کو اسٹاک میں شو کیا آپ اس کو پروسیس کر رہے ہیں یا آپ کے دکان میں وہ شیلف پہ پڑا ہوا ہے ابھی خریدا نہیں گیا خریدا وہ گیا اگلے مہینے جو ایک نیا اکاؤنٹنگ پیریڈ یا اگلے سال کے اندر خریدا گیا ابھی اس کی لائف تھی ابھی وہ قابل استعمال تھا لہذا آپ نے اس کو اگلے سال میں بیچا یا اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں بیچا اب آپ کے پاس جو اسٹاک موجود تھا اس میں کمی واقع ہو گئی کیونکہ وہ چیز تو بک گئی جب وہ چیز بک گئی اور سیل اس کی ریکارڈ ہو گئی تو محالہ انوینٹری میں بھی کمی ہو گئی تو انوینٹری میں سے بھی جو کاسٹ ہے آف item سولڈ اور those items which have been processed اور کنزیومڈ اور یوزڈ اپ یا استعمال جو کر لیے گئے ہیں ان کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے انوینٹری میں سے اسٹاکس میں سے کم ہو جائے گی وہ اسٹاک جو آپ کے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں دکھایا گیا تھا بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ یا پچھلے مہینے کے آخری روز آپ کے پاس موجود تھا کیونکہ ظاہر ہے اسی میں سے کمی ہوئی amount of any write down of inventories to net realisable value and all losses of inventory should be recognised as an expense in the period in which the write down اور لاس اکرز ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جی اسٹاک ڈیمیج ہو جاتا ہے اسٹاک آبسلیٹ ہو جاتا ہے یعنی اب اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اس وہ بہت پرانا ہو گیا ہے اس کو استعمال وہ استعمال استعمال میں نہیں کیا جا سکتا اس کا تو جہاں پہ آپ کاسٹ سے نیچے اس کو نیٹ ریلائزبل ویلو پہ لے کے آتے ہیں یا اس ڈیمیج سٹاک کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کنڈم بیکار پھینک دیں تو وہ ایک لاس ہو گئی وہ لاس جب یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں یا جب آپ لوور نیٹ ریئلائزبل ویلو جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں تو جس پیریڈ میں یہ استعمال ہوا یا جس پیریڈ میں یہ لاس ہوئی اس پیریڈ میں اس کو رائٹ آف کیا جائے گا یہ نہیں کہ جی اگلے سال کر دیں گے چلو جی کوئی بات نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اگر آج آپ اس کی ویلیویشن یا آج آپ نے تہیا کر لیا کہ یہ جو مال تھا یہ بیکار ہے کنڈم ہے پرانا ہے یا یہ تو اس کی قیمت جو بازار میں مجھے ملے گی وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ جی جو اس کی کاسٹ تھی بنانے کی یا جس کاسٹ پہ میں نے اس کو خریدا تھا اس سے بہت کم پیسے مجھ کو ملیں گے تو آپ اس کی ویلویشن ظاہر ہے آپ پہ لازم ہے آئی اے کے حوالے سے لازم ہے کہ آپ اس کی ویلویشن لوئر آف کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو پہ کریں اور جب نیٹ ریئلائزبل وہ جو ڈفرنس آیا تو ڈفرنس کو جو ہے وہ رائٹ آف کرنا ہوگا اور رائٹ آف اسی پیریڈ میں کرنا ہوگا جس پیریڈ میں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مال بیکار ہے یوز لیس ہے اس کا ویلو ریئلائزبل ویلو جو ہے وہ کاسٹ سے کم اگر صورت یہ ہو جاتی ہے کہ انکریز ہو جاتا ہے نیٹ ریئلائزبل ویلو اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ کاسٹ پہ لے کے آنا ہوتا ہے تو جو انکریز کی وجہ سے جو ریورسل ہمیں کرنا پڑتا ہے انوینٹری کی ویلو میں it should be recognized as a reduction in the amount of inventories and recognised as expense in the period in which the reversal occurs یہ پھر وہی بات کہ جی اگر این آر وی بڑھ گیا ہم نے واپس کاسٹ پہ آنا ہے تو پھر اسی پیریڈ کے اندر جہاں پہ جو ہے وہ ریڈکشن ہم کاز کریں گے اسی پیریڈ کے اندر اس کو ایکسپینس کے طور پہ ریکگناز کیا جائے گا اور رائٹ آف کیا جائے گا اب ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کی تھوڑی سی بات کر لیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی اکاؤنٹنگ پالیسی یا ویلویشن پالیسی آپ نے جو اڈاپٹ کی ہے وہ کیا کی نمبر دو total carrying amount and the carrying amount in classification appropriate to the enterprise یعنی کس ویلو پہ اس کو شو کیا جا رہا ہے اور کلاسفیشن کیا ہے carrying amount of the inventories that are shown at net realisable value اگر نیٹ ریئلائزبل ویلو پہ کوئی ویلویشن ہوئی ہیں یا کسی اسٹاک کی کسی کیٹیگری کی ویلویشن جو ہے وہ نیٹ ریئلائزبل ویلو پہ ہوئی ہے تو اس کو شو کرنا ہے کہ جی اس کا ویلو کیا تھا اور این آر وی پہ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو پہ وہ کیا وہ کون شو ہو رہا ہے کتنا شو ہو رہا ہے the amount of any reversal of any write down that is recognised as income جو ہم نے ابھی بات کی کہ جی اگر ہم اس انکریز کی وجہ سے کوئی رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا رائٹ بیک کر رہے ہیں تو وہ رائٹ بیک جو ہے وہ انکم کے طور پہ جو ہے وہ شو ہوگا اور اس کا بھی اس کو بھی ڈسکلوز کرنے کا ہے ضرورت circumstances and events that lead to the reversal of the write down وہ وجوہات کہ جن کی بنا پہ آپ نے وہ رائٹ ڈاؤن جو تھا from cost to net realisable value یا from increase net realisable value to cost وہ جو وجوہات تھی وہ بھی آپ کو بیان کرنا ہوں گی the carrying amount of the stocks pledged as securities یعنی اگر آپ نے اپنے اسٹاکس کو کسی بینک کے پاس ہائپوتھیکیشن یا پلیج میں رکھوایا ہوا تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ اسٹاک جو ہے یہ کسی پلیج اور ہائیپوتھیکیشن کا امید ہے فرق آپ جانتے ہوں گے پلیج کا مطلب یہ ہے کہ بینک کی کسٹڈی کے اندر بینک کے کنٹرول میں یہ مال ہوتا ہے آپ اس مال کو بینک کو پیسے دے کے چھڑواتے ہیں ہائپوتھیکیشن یہ ہے کہ جی ایک جنرل بینک کا اس اسٹاک کے اوپر جو ہے وہ چارج ہوتا ہے کہ اگر آپ بینک سے جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ آپ واپس نہیں کر پاتے تو بینک جو ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ تمام اسٹاک جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اسٹاک اپنے قبضے میں کر لے اور اس کو بازار میں بیچ کے اپنے لون کو سیٹل کر لے جس حد تک بھی وہ کر سکتا ہے اگر انوینٹریز لائفو میتھڈ پہ ریکارڈ کیے گئے ہیں تو پھر جو ڈفرنس ویلویشن کا ہے between the benchmark treatment اور بینچ مارک ٹریٹمنٹ کیا تھا فائیف یا ویٹڈ ایوریج اور جو آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کا میتھڈ ٹریٹمنٹ uh, uh, میں جو میتھڈ ہے وہ لائفو ہے تو ان کا آپس میں فرق کیا ہے اگر وہ ہم فائفو پہ کرتے تو یہ ویلیو آتا لیکن چونکہ ہم نے آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ استعمال میں لائے ہیں اس کے حساب سے یہ ویلیو آ رہا ہے ان دونوں کا فرق یہ ہے اور پھر the financial statements should also disclose the cost of inventories as expense during the period یعنی وہ ویلو آف اسٹاک جو کہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار ہوئی ہیں اس میں جتنا وہ کنزیوم ہو کے ایکسپینس کے طور پہ جو ہے وہ چارج ہوا ہے وہ آپ نے اس کو بھی شو کرنا ہے ہم نے شروع میں پچھلے لیکچر کے شروع میں جس وقت یہ انوینٹریز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس وقت یہ کہی تھی بات کہ raw material semi finished goods work in process اور فنشڈ گڈس یہ تمام کیٹیگریز یا کلاسز آف انوینٹری جو ہے یہ ایک مینوفیکچرنگ جو ادارہ ہے جو پروسیسنگ کرتا ہے یا بناتا ہے کوئی چیز اس میں یہ تمام کیٹیگریز ہو سکتی ہیں لیکن جو ٹریڈر ہے یا ریٹیلر ہے اس کے پاس جو اسٹاک ہے وہ صرف فنشڈ انوینٹری کا ہوگا اور اس کو عام طور پہ اسٹاک ان ٹریڈ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹریڈنگ کی پرپسز کے لیے ہوتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ انوینٹریز کے اندر اسٹاک اینڈ ٹریڈ کے علاوہ یا را مٹیریل کی انوینٹری کے علاوہ اسٹورز اسپیئرز مختلف قسم کے بھی ہو سکتے ہیں اور بھی قسم کے ہو سکتے ہیں اور وہ بھی کرنٹ ایسٹس کے ہی ہیڈنگ کے تحت آتے ہیں ان کو علیحدہ دکھایا جاتا ہے اب جو اسٹاک ان ٹریڈ ہے اس کی ریکارڈنگ کے کیا طریقہ کار ہیں جب آپ گڈس خریدتے ہیں اب یہ اسٹاک اینڈ ٹریڈ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈنگ کانسرن کے حوالے سے پہلے تو کہ جب آپ نے کوئی مال خریدا آپ کے پاس آیا ریٹیل کے لیے بیچنے کے لیے تو آپ نے انوینٹری جو ہے اس کے اکاؤنٹ کو یا اسٹاک اکاؤنٹ کو جس قیمت پہ آپ نے اس کو خریدا ہے اس قیمت پہ آپ اسٹاک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ کر دیں گے یا انوینٹری کا اکاؤنٹ دونوں ایک ہی بات ہے اس کو ڈیبٹ کر دیں گے جیسے جیسے اس اسٹاک میں سے چیزیں بکتی جائیں گی ویسے ہی ویسے ویسے آپ کے اسٹاک میں کمی ہوگی اور جو کمی ہوگی اس کو ہم ایشو کہتے ہیں issue of goods issue of stock وہ ہم کریڈٹ کریں گے اسٹاک اکاؤنٹ کے اندر اور ایک اور اکاؤنٹ جنرل لیجر کے اندر کھولیں گے جو کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے یا ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں مٹیریل کنزیومڈ کا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اب یہ کام جو ہے یہ لگاتار ہوتا جاتا ہے آپ سب مال اکٹھا نہیں خرید لیتے مختلف ڈیٹس پہ خریدتے مختلف برانڈز کے مال ہوتے ہیں مختلف قسم کے مال ہوتے ہیں لیکن یہ ایک پروسیس جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے یہ پرپیچول پروسیس ہے لہذا جہاں پہ ہم ڈیبٹ کر رہے ہیں اسٹاک اکاؤنٹ کو اور ایشوز کو کریڈٹ کر رہے ہیں اسٹاک اکاؤنٹ میں اور ڈیبٹ کر رہے ہیں مٹیریل کنزمپشن اکاؤنٹ میں یا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں کے اکاؤنٹ میں تو یہ اس پرپیچل انوینٹری سسٹم کا حصہ ہے جب آپ مختلف آپ وقت پہ آپ وہ گڈس خرید رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جن جس قیمت پہ آپ وہ گڈس خرید رہے ہوں اس قیمت میں فرق آ رہا ہوں آپ نے پہلی جو پرچیز کی وہ پانچ روپے فیکس کے حساب سے کی دوسرے دن جو پرچیز کی وہ ساڑھے پانچ کے حساب سے کی اب کچھ مال پہلے دن کا بھی پڑا ہوا ہے کچھ مال دوسرے دن کی خرید کا بھی آپ کے پاس موجود ہے اور اب دوسرے دن جو مال بک رہا ہے وہ پہلے دن کی ریمیننگ اسٹاک میں سے بھی بک رہا ہے اور آج جو خریدا تھا اس میں سے بھی بک رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ایشو ہو رہا ہے یا بک رہا ہے اس کا ویلو کیا ہوگا اس کا ویلو کیا ہوگا کیا وہ پانچ روپے ہوگا کیا وہ ساڑھے پانچ روپے ہوگا یا وہ ایوریج ہوگا اگر ایوریج ہوگا تو کس چیز کا ایوریج ہوگا کا تعلق ویلیویشن کا تعلق ایشوز کی ویلیویشن کا جو کمی واقع ہو رہی ہے آپ کے اسٹاک میں اس کا تعلق ویلیویشن پالیسی سے ہے اور ویلیویشن پالیسی ریلیٹ کرتی ہے کس چیز سے وہ ان چار میتھڈ سے جن کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں لائفو فائفو ویٹڈ ایوریج اور اسپیسیفک کاسٹ کی تو ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہ تین جو بینچ مارک ٹریٹمنٹ اور alternative treatment I S two کے حوالے سے جو ہمیں اجازت ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ایشوز کو جو ہے اس طریقے سے ویلو کریں گے جو مٹیریل کنزمپشن اکاؤنٹ آپ نے کھولا وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں کا حصہ بن جاتا ہے اور اگر آپ کا مینوفیکچرنگ کنسرن ہے تو وہ را مٹیریل ورک ان پروسیس میں جاتا ہے یعنی وہ پروسیس ہو رہا ہے جب پروسیس ہو کر کے وہ مال کسی شکل میں آئے گا تو تب وہ ٹرانسفر ہوگا فنشڈ گڈس میں کہ وہ اب اس حال میں ہے کہ اس فنشڈ گڈس کو آپ مارکیٹ میں بیچ سکیں تین اسٹیجز ہو گئے مینوفیکچرنگ کنسرن میں نمبر ایک را مٹیریل نمبر دو ورک ان پروسیس اور نمبر تین فنش گڈ اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک پروسیس کے تھرو ایک چیز گزار رہے مثلا ہم نے لکڑی خریدی لکڑی جو ہے اس سے ہم نے ایک کرسی بنانی ہے کرسی بن گئی لیکن ابھی اس کرسی کو رنگ روغن نہیں ہوا وارنش نہیں ہوئی لہذا وہ کرسی اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو بازار میں ایک فنشڈ کرسی یا فنشڈ پروڈکٹ کے طور پہ اس کو بیچا جائے ایسی صورت میں جو وہ انفنشڈ کرسی ہے وہ سیمی فنشڈ گڈ کہلاتا ہے ورک ان پروسیس نہیں لکڑی جو کاٹی گئی جس کو صف جس کی صفائی کی گئی جس کو جوڑا گیا جس سے اس کے پیر بنائے گئے اس کی سیٹ بنائی گئی اس کی بیگ بنائی گئی وہ بن گیا سب کچھ لیکن وہ ابھی کرسی نہیں ہے کرسی تو تب وہ کہلائے گی جب اس میں سیٹ بھی لگ جائے گی جس میں اس میں بیگ بھی لگ جائے گی جب اس میں رنگ بھی ہو جائے گا اور روغن بھی ہو جائے گا تمام طور سے وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کمپلیٹڈ پروڈکٹ یا فنشڈ پروڈکٹ نہیں کہلائے سو so, جو آپ کا اب یہ ٹریڈر کا اگر ہے ریٹیلر ہے تو اس کے پاس تو فنشڈ پروڈکٹ آ رہا ہے اگر وہ صابن بیچ رہا ہے دودھ بیچ رہا ہے گھی بیچ رہا ہے چائے بیچ رہا ہے تو وہ خود بنا نہیں رہا یہ چیزیں اس کے پاس تو یہ بنی بنائی چیزیں آ رہی ہیں اور وہ بنی بنائی چیزیں جو ہیں وہ بیچ رہا ہے لہذا اس کے تو فنشڈ گڈس کی ہی صرف انوینٹری ہے اسٹاک ان ٹریڈ کی ہی انوینٹری ہے اور اسی میں کمی ہو رہی ہے لیکن وہ کمپنی جو اس کو وہ فنشڈ پروڈکٹ سپلائی کر رہی ہے اس کے یہاں پہ یہ تینوں چاروں سٹیجز جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں اور یہ تینوں چاروں اسٹیجز جو ہیں یہ کچھ مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ کا حصہ ہے اور پھر کچھ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا حصہ ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ فنشڈ گڈز ہی آئیں گے اور جب تک وہ چیز جو ہے کیونکہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں تو صرف کمپلیٹڈ گڈز آئیں گے جو بیچے جانے اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ مینوفیکچرنگ میں آئے گا تو یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے اب کئی دفعہ ابھی ہم نے آپ سے بات کہی کہ جی آپ جس وقت انوینٹری خریدتے ہیں آپ اسٹاک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں کئی لوگ جو ہیں پرٹیکولرلی ریٹیلر حضرات جو ہے پرچیز کا ایک اکاؤنٹ ہے جی ہم اس کو ڈیبٹ کر دیتے جب ہم مال خریدا جی یعنی پرچیز کر لیا اتنے کا مال جو بکتا جا رہا ہے اس کی کوئی ریکارڈنگ ہم نہیں کر رہے ہیں اور جس وقت سال کا آخر ہوا ہم نے کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے جی اتنا خرید لیا تھا اب ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ اتنا رہ گیا ہے اور جو رہ گیا ہے ہمارے پاس سال کے آخری دن یا فائنینشیل ایئر کے آخری دن یا کاؤنٹنگ پیریڈ کے آخری دن اس کا ویلو جو ہے وہ اب یہ ہے وہ ویلو کیسے ڈٹرمن ہوگا وہ پھر انہی چار پروسیس میں سے ایک پروسیس کی بیسس پہ ہوگا اور اس کو جو ہے وہ ہم پھر پرچیز کا اکاؤنٹ جو ہے اس سے مائنس کریں گے اس میں بیلنس پرچیز جو ہے وہ جو رہ جائیں گی وہ ہمارا اسٹاک ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد رکھنے کی ہیں اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جی اسٹاک اینڈ ٹریڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں receipt on receipt of inventory یا purchase of inventory that is debited کس قیمت میں کاسٹ پہ سیل ہوتی ہے تو اسی اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں ایشو ہوتا ہے تو اسی اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں کس قیمت پہ کرتے ہیں کاسٹ پہ کرتے ہیں بیلنس جو رہ جاتا ہے کوانٹیٹیو بیلنس یعنی مقدار جو رہ جاتی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے بیلنس شیٹ میں شو کرنا ہے ایک ویلو کے اوپر which value has to be lower of cost and net realisable value اگر ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنایا جا رہا یہ تو ہم نے ایک اسپیسیفک لیجر کے اکاؤنٹ کی بات کی کہ جی اسٹاک اینڈ ٹریڈ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر ایک جو ہے وہ ہم اس اکاؤنٹ کو میں جتنا مال خرید رہے ہیں اس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور جب اس کو بیچتے ہیں تو کریڈٹ کر دیں لیکن جہاں ہم نے اس کو ڈیبٹ کیا تو اس کا کریڈٹ کہاں ہوا کریڈٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ادائیگی کی گئی یا پیبل ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے جب ایشو کو ہم نے اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا تو اس کا ڈیبٹ بھی کہیں جائے گا وہ ڈیبٹ جائے گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر جو کہ پروفٹ اینڈ لاس جس اکاؤنٹ کو ہم کہتے ہیں یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں trading and profit and loss account اس کا پورا نام ہے یا manufacturing trading and profit and loss account ہے یعنی مینوفیکچرنگ بھی ہے وہاں پہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی ہے وہاں پہ تو چونکہ اس وقت ہم ایک ریٹیلر یا ایک ایسے کسی کی بات کر رہے ہیں جو اس کے پاس بیچنے کے لیے اسٹاک ہے فنشڈ انوینٹری ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہی ہوگا مینوفیکچرنگ نہیں ہوگا وہاں پہ ایک اکاؤنٹ جو ہے یا اس کے اندر as cost of items sold وہ شو ہوگا وہ ڈیبٹ ہو رہا ہے وہ اکاؤنٹ کریڈٹ کا ہوا stock in trade account trading account کے اندر کاسٹ آف آئٹم سولڈ کی کلاسفکیشن کے تحت وہ ڈیبٹ ہوگا یہ کاسٹ آف آئٹم سولڈ کا اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی ہم جنرل لیجر میں کھول سکتے ہیں اس کو ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں شو کر کریں گے جب ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں گے اور جس وقت سیل کرتے ہیں ہم اس آئٹم کی تو اب کیا ہوگا سیل تو ہم نے کیا سیلنگ پرائز پہ سیلنگ پرائز پہ جب ہم نے سیل کر دیا تو ہم نے کیا انٹری کی ہم نے سیلز کو کریڈٹ کیا ڈیبٹ کس کو کریں گے ڈیبٹ ہم نے ریسیویبل کو کرنا ہے یا کیش کو کرنا ہے کہ جو پیسہ آ گیا یا پیسہ آنا ہے لیکن یہ آئٹم جو ہے یہ آف سیٹ ہوگا اس کی کاسٹ جو ہے جو ہم cost of item sold account کے اندر جو ہے وہ آف سیٹ ہوگی اس کی سیلز کے اگینسٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر اور ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے اگر کاسٹ آف آئٹم سولڈ جو ہے وہ کم ہے سیلنگ پرائز سے تو ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا اگر کاسٹ زیادہ ہے اور سیلنگ پرائز کم ہے تو لاس ہوگا یہ جو دونوں کا ڈفرنس ہے اور عام طور پہ آپ کی سیلنگ پرائز جو ہے وہ اس پروڈکٹ کی کاسٹ سے زیادہ ہی ہوگی وہ جو ڈفرنس ہے اس کو ہم گروس پروفٹ کہتے ہیں اور یوں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں گروس پروفٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گا پرچیز اکاؤنٹ اس میں ریسیٹ یا پرچیز کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے کاسٹ پہ اسی اکاؤنٹ کے اندر جو اوپننگ اسٹاک ہے کیونکہ اسٹاکس جو ہیں وہ ایک ایسٹ ہے اور ایسٹس ڈیبٹ بیلنس سے ریپرزینٹ ہوتا ہے اوپننگ اسٹاک کا بیلنس جو ہے وہ آپ کے اسٹاک ان ٹریڈ اکاؤنٹ کے اندر پچھلے سال کا بیلنس یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کا بیلنس جو ہے وہ ڈیبٹ کے طور پہ آئے گا پرچیسز جو آپ نے کی ہیں نئی خرید جو کی ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اس اکاؤنٹ کو سیلز جو ہیں یا ایشوز جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوں گی اور بیلنس جو کچھ رہ جائے گا وہ اسٹاک ان ہینڈ ہے یعنی جو ہمارے پاس بچ گیا اب سوال یہ ہے کہ جی یہ کلوزنگ اسٹاک کیسے ویلو ہوگا یہ کہاں شو ہوتا ہے کیا یہ profit and loss trading profit and loss میں شو ہوتا ہے یا یہ بیلنس شیٹ میں شو ہوتا ہے تو کلوزنگ اسٹاک جیسا کہ اوپننگ اسٹاک ہے یہ دونوں جو ہیں یہ اوپننگ اسٹاک اس سال بنا پچھلے سال اس کو بیلنس شیٹ میں شو کیا گیا ایز کلوزنگ اسٹاک اس سال کا جو کلوزنگ اسٹاک ہے وہ اس سال کی بیلنس شیٹ میں شو کیا جائے گا لیکن جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ آپ بنا رہے ہیں اس میں opening stock plus purchase minus closing stock will give you the value of goods consumed یا stock consumed which when off set against the sale will give you the gross profit in your trading account اسی چیز کو مزید سمجھنے کے لیے یہ تو صرف را مٹیریل کی بات ہو گئی را مٹیریل کے ساتھ جو ہے وہ دوسری کاسٹ بھی ہے لیبر کی کاسٹ بھی ہو سکتی ہے جو ڈائریکٹلی اس مٹیریل پہ کام کر رہی ہے اور مزید کاسٹ ہو سکتی ہیں کوئی دوسرے مٹیریلس ہو سکتے ہیں جو اس میں استعمال کیے جا رہے ہوں مختلف قسم کے ان تمام کو ملا کر کے جیسے میں نے کرسی کی مثال دی کہ کرسی بنانے کے لیے نہ صرف آپ کو لکڑی چاہیے آپ کو شاید کیل بھی چاہیے پیچ بھی چاہیے آپ کو اگر کین کا اس کی کرسی ہے کین کی اس کی گدی ہے تو کین چاہیے ہوگی جس سے وہ اس کی گدی بنائی جائے گی یا کپڑا چاہیے یا فوم چاہیے یا روئی چاہیے رنگ چاہیے اس کو یا وارنش چاہیے یہ تمام پروڈکٹس ہیں پلس وہ لوگ جو اس کرسی کو بنائیں گے ان کی اجرت پلس وہ بجلی اگر آپ مشین استعمال کر رہے ہیں جو بجلی سے چلتی ہے تو اس بجلی کی قیمت بھی اس کی کاسٹ میں شامل لاگت ہے وہ بھی کاسٹ ہے اس کو بنانے کی تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ورک ان پروسیس کے اندر شامل کی جاتی ہیں کیونکہ ابھی چیز بن رہی ہے وہاں سے بن کر کے وہاں سے پوری ہو کے جب وہ پروڈکٹ بن جائے گا تو پھر وہ ٹرانسفر ہوگا فنشڈ گڈز کے اندر اور فنش گڈز اکاؤنٹ میں آئے گا جہاں سے وہ تمام آئٹمس جو بیچے جا رہے ہیں جیسے جیسے بیچے جا رہے ہیں ان کی کاسٹ وہاں سے نکالی جائے گی فنش گڈز اکاؤنٹ میں سے اور آگے ٹرانسفر کیے جائے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جہاں پہ سیلز کے اگینسٹ اس کو آف سیٹ کیا جائے گا اور جو ڈفرنس ہے وہ گروس پروفٹ کہلائے گا تو یہ ایک سائیکل ہے پوری جس کو اچیو کرنا پڑتا ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی کون کون سے آئٹمس کس اس طریقے سے جو ہے وہ ایونچلی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے اندر جاتے ہیں جو کلوزنگ اسٹاک تھا وہ ہم نے کہا کہ بیلنس شیٹ میں شو ہوگا پروفٹ اینڈ لاس کے اندر آپ کی جو cost of goods sold manufactured وہ شو ہوگا اب اسی چیز کو کہ جی را مٹیریل ورک ان پروسیس وغیرہ وغیرہ اس کو مزید آگے اس کے بارے میں بات کرتے اوپننگ اسٹاک ہے را مٹیریل کا یعنی وہ را مٹیریل جو پچھلے سال ہمارے پاس تھا جو بچ گیا تھا ہمارے پاس جو استعمال نہیں ہوا اس میں ہم نے جو اس سال مزید را مٹیریل خریدا یا اس مہینے میں جو مزید را مٹیریل خریدا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ را مٹیریل ایک تو ہم قیمت دے رہے ہیں جس فیکٹری سے خرید رہے ہیں وہ را مٹیریل لیکن کئی دفعہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جی وہ فیکٹری کہتی ہے کہ جی آپ خود اپنا ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر لیجئے اور اس کو مال کو ہماری فیکٹری سے لے جائیے ہم آپ کے یہاں پہ نہیں پہنچائیں گے اس کو تو وہ جو کاسٹ ہے اس کو پرچیز کرنے کی یا اس کو سپلائر کی مینوفیکچرر کی فیکٹری سے اپنی فیکٹری میں لانے کی وہ کاسٹ بھی اس کی قیمت خرید میں شامل ہوگی آپ را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے منگا رہے ہیں وہ سمندری جہاز سے آتا ہے سمندری جہاز کا جو کرایہ ہے آپ ادا کریں گے اس کی انشورنس ادا کریں گے وہ بھی اس را مٹیریل کی قیمت میں شامل ہوگی کیوں کہ آپ کے فیکٹری میں آپ کی دکان میں پہنچ جو ہے اس میں یہ تمام اخراجات جو ہیں یہ شامل ہیں تو را مٹیریل جو ہے اوپننگ اسٹاک ہے اور اس اوپننگ اسٹاک میں آپ نے سال کے دوران پرچیز کیے وہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں اور جو کلوزنگ اسٹاک جو ہے را مٹیریل کا وہ آپ کے پاس جو بچ گیا ہے سال مہینے جو بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے اس کے آخری دن وہ آپ کے پاس بیلنس ہے باقی تمام جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ٹرانسفر کے ہوا ورک ان پروسیس کے اندر ٹرانسفر ہوا اب ورک ان پروسیس جو ہے اس کے اندر صرف را مٹیریل تو ورک ان پروسیس نہیں ہے ورک ان پروسیس میں اس مٹیریل پہ کام کرنے کی بھی کاسٹ آ رہی ہے لاگت آ رہی ہے سو so, پہلی چیز تو آئی کہ کاسٹ آف مٹیریل کنزیومڈ جو ہم نے را مٹیریل کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے ہم نے ورک ان پروسیس کو بھیجا کنورژن کاسٹ آئی کنورژن کاسٹ یعنی لیبر کی کاسٹ وہ فیکٹری اوور ہیڈز جن کا کے تعلق ڈائریکٹلی اس کی کنورژن سے اس را مٹیریل کو پروس کی پروسیسنگ سے ہے وہ ہم نے جو کاسٹ ہے وہ بھی ورک ان پروسیس میں ڈیبٹ کی اور جہاں پہ ایکسپینس ریکارڈ کیے تھے اس ایکسپینس کو کلیئر کیا تو اب ہمارے پاس کیا چیز آ گئی یعنی را مٹیریل جو ہم نے استعمال کیا اس کی کاسٹ آئی ہمارے پاس لیبر کی کاسٹ آئی ہمارے پاس فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ آئی تو یہ ٹوٹل آ گئی فیکٹری کاسٹ ہو گئی of the goods that are being produced اور یہ ریسٹ کہاں کرتی ہے یہ ریسٹ کرتی ہے ورک ان پروسیس کے اندر اب ظاہر ہے کہ پچھلے سال یا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخری روز کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی مٹیریل جو ہے پروسیس میں ہے so opening work in process ہو سکتا ہے اس میں جو اس دفعہ جتنا اس پیریڈ کے اندر جتنا مال اور جتنی کاسٹ انکر ہوئی گڈز بنانے کے لیے وہ ایڈ کی گئی اور اس سال کے یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخری دن اگر کوئی ورک ان پروسیس ہے تو اس کا بھی ایک ویلویشن کرنی پڑتی ہے ورک ان پروسیس کی ویلیویشن کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کا اس وقت ہم ذکر نہیں کریں گے تو ورک ان پروسیس میں سے جس وقت کاسٹ جو ڈفرنس ہے یعنی factory cost for the period plus opening stock of work in process اور جو ہمارے پاس سال کے آخر میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں جو ورک ان پروسیس ہے اس کا جو ویلو ہے اس کا اور باقی چیزوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ اور اس کو جو ہے ہم کریڈٹ کرتے ہیں ورک ان پروسیس کے اکاؤنٹ میں اور ڈیبٹ کرتے ہیں فنشڈ گڈس میں کیوں کہ یہ گڈس اس ویلو پہ مینوفیکچر ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے اور اب یہ سیل کے لیے اویلیبل ہے لہذا فنشڈ گڈ انوینٹری کے اندر یا فنش گڈ اسٹاک کے اندر یہ جائیں گے تو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر جتنی کاسٹ آف گڈز جتنا گڈز مینوفیکچر کیے اس کی کاسٹ ڈٹرمن کی جائے گی وہ جو گڈز بن چکے ہیں سو فیصد کمپلیٹ ہیں ready for sale in the market ہیں اس کی کاسٹ ٹرانسفر ہوگی فنش گڈس کے اکاؤنٹ میں فنش گڈز اکاؤنٹ میں بھی جس طرح کے را مٹیریل میں جس طرح کے ورک ان پروسیس میں اوپننگ اسٹاک تھا ضروری نہیں کہ جتنا مال آپ بنائے وہ تمام کا تمام مال جو ہے وہ آپ سال کے آخر میں مہینے کے آخر میں بیچ چکے ہوں ہو سکتا ہے کچھ آپ کے پاس پڑا ہو وہ مال جو ہے وہ opening stock of finished goods ہو گیا opening stock of finish goods میں جو اس پیریڈ میں کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ آئی وہ جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل ویلو یا total cost of goods which are available for sale in this accounting period وہ آئی اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں جو کاسٹ آف فنشڈ گڈ ہے جو کلوزنگ اسٹاک ہے جو کچھ بچ گیا آپ کے پاس نہیں بک سکا وہ ہوگا اس کی ویلویشن ہوگی جو ڈفرنس ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے یہ ڈفرنس جو ہے یہ ان آئٹمس کا ان سیلز کا سیلز کی کاسٹ ہے بنانے کی جن کو کہ آپ نے بیچا یہ ایک اور اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کا اکاؤنٹ اس میں یہ کاسٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے کریڈٹ کی جاتی ہے اور فنش گڈز اسٹاک اکاؤنٹ جو ہے یا انوینٹری اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے سو so, پروسیس پھر یوں بنا کہ را مٹیریل جس میں کہ را مٹیریل کی بیسک کاسٹ شامل ہے اس میں کنورژن کاسٹ آئے گی یا پروسیسنگ کاسٹ آئے گی یہ تمام کی تمام جو ہے یہ اکٹھی مل کے ورک ان پروسیس بنتی ہے ورک ان پروسیس میں سے جو کمپلیشن ہوتی ہے وہ آگے فنش گڈز میں آتی ہے اور فنش گڈ سے کاسٹ جو ہے وہ جب سیل ہوتی ہے تو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور سیل کے اگینسٹ آف سیٹ ہوتی ہے اب دو چیزیں مختصرا cost to purchase raw material تو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ کیا ہوتی ہے یعنی آپ اپنی فیکٹری میں وہ را مٹیریل پرچیز کر کے لا کر کے لانے کی کاسٹ جو ہے اس کی کاسٹ ہے امپورٹ کے حوالے سے اور آج کل سیلز ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس اور اس قسم کی اور چیزیں ہیں یہ بھی ادا کی جاتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ only those taxes are included in the cost of inventory that are not refundable یا ایڈجسٹیبل اگر سیلز ٹیکس آپ نے پے کیا ہے at the time of purchase اور یہ اگر ایڈجسٹبل ہے تو it will not be included in the cost of inventory اس کو علیحدہ سے ریکارڈ کیا جائے گا اگر وہ ریکوریبل نہیں ہے اگر وہ ایڈجسٹبل نہیں ہے یعنی آپ کا جو اینڈ پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں بھی اگر سیلز ٹیکس ہے تو آپ آف سیٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ایسی صورت نہیں ہے تو پھر وہ کاسٹ میں شامل ہوگا ورنہ کاسٹ میں شامل نہیں ہوگا ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں پرچیز کے اوپر ایک ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ چونکہ بہت ساری مقدار میں خرید رہے ہیں اور یہ اس وقت طے ہوتا ہے اس کے بارے میں جب آپ اس کی پرائس خریدنے کی پرائس جو ہے وہ آپ طے کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جی اگر سپلائر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ ویسے تو میں مارکیٹ میں یہ بیس روپے کے حساب سے بیچتا ہوں لیکن آپ کو میں پندرہ روپے کے حساب سے بیچوں گا تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ پندرہ روپے ہے تو یہ تو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہو گیا اور اب جو آپ کی انوینٹری ریکارڈ ہوگی یا پرچیز جو ریکارڈ ہوگی وہ پندرہ روپے کے حساب سے ہوگی وہ بیس روپے کے حساب سے نہیں ہوگی پھر کچھ ہے کہ جی کیش ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں کیش ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ جی آپ نے اگر ایک مقررہ مدت تک اگر ادائیگی کر دی تو آپ کو وہ کہتے ہیں بہت اچھی یونٹ ہے آپ کو ہم اس بات کا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ آپ نے وقت مقررہ پہ پیمنٹ کر دی یہ آپ کو کیش ڈسکاؤنٹ مل گیا یہ کیش ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ آپ پرچیز کی کاسٹ میں سے مائنس نہیں کرتے تو یہ مختصراً انوینٹری کے حوالے سے آج جتنی گفتگو ہم کر سکے وہ ہم نے کی اور اس معاملے میں مزید باتیں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے شکریہ خدا حافظ